شہادت بیان کی آج تیاری کوئی نہیں تھی نہ میرے ذہن میں کوئی مضمون تھا جہاں ممبر پہ قدم رکھتے رکھتے ذہن میں آیا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کچھ عرض کر دیا کیوں نہ ہو آج امام حسین کی والدہ کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے اب آپ لوگ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کس کا کیا مقام ہے کس کا کیا درجہ ہے کس کی کیا شان ہے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کتنا نوازا اور کس قدر اللہ نے کریمی فرمائی میں یہ کہتا ہوں سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت والی بات نہ کہی جائے ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے ان کے سلیقے اور شعور اور علم و حیار عرفان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے کیا یہ بات تھوڑی ہے قربان جاؤں اس مائی پہ جس کا ابا فاطمت کا ابا کالی کملی والا ہو وہ کتنی شان کی مالک ہوگی وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی جس کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکے والوں نے امام الانبیاء کو مبارکباد دی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا کا علمی نمونہ تھی آپ اخلاق و کردار میں اپنے ابا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مسالے راہ کا ایک نمونہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں پالا ساری بہنوں سے چھوٹی سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے غربت کی حالت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی آپ نے وہ ساری کی ساری غربا میں تقسیم فرما دی اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا اس کے مرتبے کا کیا کہنا جس نے شاب ابھی تعلیم میں ڈھائی برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے زور دو میں نرالی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہی علی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمت الزارہ کا خاص خیال رہنے لگا نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی خدا کی قسم جس جوان کے ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کو اتنا اونچا کر دیا ساری امت سے اونچا بنا دیا ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو جو نبوت کی گود میں پلی ہو جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں جو امام الانبیاء انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہوں اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہوں کیا کہنا اس فاطمت زہرا کی عظمتوں کا مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں بیمار کرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی آؤ مسلمانوں لاہ عمل معلوم کرو اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا فاطمہ میں تیرا با آنا چاہتا ہوں اجازت دو اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا رونے جیسی آواز میں جواب آیا آواز آتی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی اس کے بعد آواز آئی تشریف لے آؤ اندر تشریف لے آئے علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی چادر کیوں مانگی تو ارد کرنے لگی ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے دیکھا نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی آپ نے فرمایا بیٹی کیوں کیا گھبراہٹ ہے کیا بات ہے عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی چار دن کا فاقہ ہے بیٹھ کی نماز ادا کر رہی ہوں کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں بڑی تنگ دستی ہے بڑی پریشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لکے جگر گھبرا گئی آج میری نور نظر گھبرا گئی دریا کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مسلح تو اٹھا اپنا مسلح اٹھایا نیچا مسلح کے نیچے نظر ڈال لی سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں فرمایا لگتے جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے جتنا دل کرے سمیٹ لے یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں پر ایک بات یاد رکھ لے میری فرما کل متا دنیا کلی کل متا دنیا کلی لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے شاہی محل بنا لے بنگلے بنا لے کوٹیاں بنا لے بڑا کچھ استعمال کر لے یار یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے اللہ والوں کے لیے ہے ایس و عشرت والوں کے لیے نہیں اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی اب آخرت تو جب آئے گی جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے علماء نے لکھا ہے فاطمت الزہرا نے مسلح جھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ پھونکنے کو بھی تیار نہیں شاب ابی طالب کا زمانہ ہے مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل بیت کو بھی صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک دو دن نہیں ڈھائی برس تک درختوں کے پکتے نہ ملے علماء اکرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے اس کی گود میں بچہ ہے جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا ان کے ہاتھوں آتا نہیں بیچنا کھلا ان کو نہیں دینا جاؤ ان کو نہیں دینے پانی ان کو نہیں دینا مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے مکی والے دودھ پیئے مکھن کھائیں سبزیاں ترکاریاں کھائیں گوشت کھائیں خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر کی جماعت ماننے والوں کے آٹھ آٹھ دن کے واقع ہو گئے آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا جو حضور کا خرچ ہوا قیامت تک کی ساری امت مل کر سو میں سے ایک حصہ بدلا نہیں اتار سکتے کوئی مذاق کا کلمہ پڑنا مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے ٹوٹ پڑتے تھے دینی دشمنی ایسی تھی نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا سارے کے سارے کٹھے ہو کے مارا کرتے تھے اور کسی بھی کیا طرف کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا مطلب کا جو ہے صرف ایک اسلام میں سب سے پہلی قربانی سب سے پہلی شہادت سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی ستر سالہ ایک مائی ہے ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے جوان عورت نہیں قبیلہ ساتھ نہیں خاندان نہیں سارا مکہ دشمن ہے مکے کے چودھری نے سیدا سمیار جل اٹالا لا کے پیروں میں رسے باندھ دیے ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا اس کے گلے میں رسا ڈال دیا اس کے گلے میں رسا ڈال دیا ورسا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او باد آ جا تو مکے کی بری عورت ہے قریش کی بڑی عورت ہے تیرا احترام کرتے ہیں آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا اللہ حلی سیادہ سملیہ رضی اللہ اتالا نے آخری وقت میں اپنی بیٹی کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو ادھر آپ دیکھ رہے ہو رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سمیا کہتی ہے بیٹا جلدی جا میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے آخری سلام میرا پہنچا دیں اور آج کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو ادھر آقا تیری جولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا سبحان اللہ قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہے سمیا پکی رہنا صبر کرنا مالی کے کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں ایک ہمارا زمانہ ہے ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا اس مکان کو یوں کروں گا یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا یار دنیا مر رہی ہے اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی آؤ جس اولاد کے ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور سامنے تشریف لے آئے ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں او مکے کے سرداروں او مکے کے چودھریوں اور خاندان کے معززین لوگوں تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی میں نے صرف زبان زبان سے نہیں پڑھا یہ کلمہ میں نے اوپر اوپر سے نہیں پڑا میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے اپنے رحمان پہ اس کو ابو کہنے لگا تیرے بڑھے پے سے میں شرم کرتا ہوں عمر رسیدہ تھی عمر کافی تھی نا تھر تھر کانپ رہی ہے یوں رسے بندے ہوئے ہیں اب جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے کو لگ گئی نا ڈر گئی اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا تو کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے تجھے پتا ہے بس یادہ سمیا کہنے لگی ابو جہل او او اور او ولید ابن مزیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیا بن خلف یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا میں گھبرا جاؤں تم سے اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں میں کس حال میں انکار کر دوں ابو جان کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا میں برسے مار مار کے تجھے لو لحان کر دوں گا تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں اور نہ کرو تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ تمہاری نظر سمیا پہ ہے میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہے بہش کے آٹھ دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے کون ہو مجھے ورگلانے والے چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا ایک ادھر دوڑایا گیا برسا مارا چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے اسلام میں سب سے پہلی شہادت سب سے پہلی قربانی سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ ستر سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو کر رہا تھا جس فاطمت الزہرا تم زہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہو اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی سرکار وہ جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو کپڑے دھوتی ہو کھانا بناتی ہو چکی چلاتی ہو چھالے پڑ گئے گٹے پڑ گئے آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں جا کے سوال کر دو ایک آدھ خاتمہ مل جائے خادم مل جائے کچھ مدد ہو جائے گی اللہ ہوگا نہیں خاتون گن تشریف لائی ہے رضی اللہ عنہ اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی کچھ مطالبہ نہیں کیا کچھ مانگا نہیں کچھ کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی پھر واپس چپکی چلی گئی اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمت الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی ہے خاتون میں جنت فاطمت الزہرا پانی لاتی ہیں کام کرتی ہیں میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈے کی کھال تھی ایک مینڈے کی کھال تھی اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمہ تو زہرا کا بستر بنا کرتا تھا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خاتم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے تیری آخرت میں بھی کام آئے عرض کیا بہت اچھا ابا فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ الحمد اور ہر نماز کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی داسی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں مجھے کپڑا بھی راز کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے اونٹنی لاکی دے دی تب کپڑے بھی پہنچ گیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا او لوگوں کون ہے کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا اس نے کپڑا اوڑھ لیا مجمع بیٹھا اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی کپڑا بھی مل گیا مجھے تو بھوک بھی لگی ہے اور تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹ اٹھا کرتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رس گلے ہل ہی گیا پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی خدا کی قسم نگی نگی ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے کالی کملی والا رحیم ہے ایک بات آپ کو درمیان میں ربی الاول میں کہہ رہی تھی آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں یہ مستری حضرات انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد پور میں جا کے دیکھ لو میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا میری ہنر مندی کا پتہ چل جائے گا انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنر مندی دیکھنی ہو میں نے فلاں اسپتال بنایا فلاں کالج بنایا جا کے دیکھ کے آؤ تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے اسپتال دکھاؤ گے کالج دکھاؤ گے شاہی محل دکھاؤ گے بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے آؤ مالی کے اللہ تمہارے کو تعالیٰ جل شان ہوں فرماتے ہیں لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو میری مصوری دیکھنی ہو میری صنعت دیکھنی ہو میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو میں کیسا خدا ہوں بنانے والا میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت تیری تیری صورت سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی بپ پیشانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیرے آنے سے تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں یہی آمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا اولا کون ہے جو آج مجھے روٹی دے کھانا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں علماء کرام نے لکھا ہے توجہ نیند نہ کرو علماء اکرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا تین سو صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا اس تیسرے سوال کا تین سو صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا تین دن سے کم کا فاقہ ہو وہاں یہ حالت تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چٹکے سے ہاتھ پکڑا یوں کر ادھر آ میرے ساتھ چل میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا سلمان رضی اللہ تعالیٰ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمہ الزہرا کی دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کیا رسول اللہ فی اللہ ہاں نبی کی اہل بیتی لو نبی کی بیٹی اور نبی کی نوری نظر اور نبی کی لفظ جگر ایک مسافر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے کچھ کھانا بھیجو اندر سے آواز آئی حسنین کریمین کے چہرے دیکھو ان کی شکلیں دیکھو باہر کھیل رہے ہیں چار دن کے فاقے میں ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں جب واپس ہونے لگے نبی کی بیٹی نے آواز دی فرمایا خالی نہ جاؤ میری یہ چادر لے جاؤ سر کی شمعون یہودی کے پاس جا کے گل بھی رکھ دو اس سے چاؤ لے آؤ پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیج دوں گی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزما پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے ہاں ہاں آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی وہ جبھی تو سکون نہیں جبھی تو اطمینان نہیں جبھی تو میں نہیں جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر سکھوں سے بھر دیے شمول یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے تجھے کیا تکلیف ہوئی تو رو کیوں رہا ہے کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں میری توریت میں موجود ہے میں توریت کا پڑھنے والا ہوں میری توریت میں موجود ہے آخر الزما پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا اس کے گھر میں فاقا ہوگا وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے تو میری ساتھ چل لگا کہاں وہ کہنے لگا میری سوراحث نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے دیر نہ لگا ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں میری ساتھ جلدی چل لگا کہاں جانا چاہتا ہے کہنے لگا چلو ڈھونڈی غلاموں کو چلو ڈھونڈی غلاموں کو کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن و سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں مجھے جلدی لے کر ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے سیدہ فاطمت الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی آبدہ زاہدہ تھی پرہیز پرہیزگارہ تھی اتنا تقوا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی اور ہر طریقے سے ابا کے اتباع کرتی تھی اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی کی ابا چار دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں تاکہ میرے ابا کا مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج پانچ دن کا موقع ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحب دادی یہ خاتون جنت اتنی آپ دا متقیہ تھی آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف پاس تشریف فرمائے اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمت الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور کی وفات کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہی نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا اور کبھی کسی نے ہنسی نہیں دیکھی رویا کرتی تھی او طلحہ او زبیر او اب او صاحب او ابو بیدا ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر میں مٹی ڈالی ہے چھ مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ اور ذہین اتنی کی بیمار ہے بیمار ہے حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے فرمایا ہاں انار لا کے دو انار لا کے دو وہ ایک انار لے آئے ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی دروازے پہ کسی نے دستک دی آواز دیا اہل بیت رسول اللہ اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہو وہ کھانے کے لیے دے دو مسجد میں بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو قبلے کی طرح منہ کیے بیٹھے بیٹھے ہو بیمار ہو بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کی کرنے والا اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو کھیلو تمہاری اما کی طبیعت خراب ہے چلو چلو ادھر ادھر بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا ذرا تھوڑی سی چیز ہے نبی کے لگتے جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے یہ انار فقیر کو دے دو توجہ کرنا وہ انار فقیر کو دے دیا کچھ دیر کے بعد اللہ نے دس انار بھیج دیے اب حضرت علی سب کا رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایک کے بدلے نو انار اللہ نے بھیج دیے فاطمہ کہنے لگی دسواں بھی لاؤ نا وہ دسواں بھی لاؤ نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ دسواں بھی ہے فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا منجا بل حسن چیفن ہو اصر ہم تو دنیا میں ایک نیکی کر دس دنیا اور ستر آخرت میں ملے گی میں نے ایک انار دیا مجھے دنیا میں دس ملنے چاہیے نا ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا آخری وقت میں سیدنا علی مرتضا کو بلا کے فرمانے لگی اور شیر خدا میری ایک وصیت ہے اسے یاد رکھنا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا پوچھا کیوں فرمایا کہ جب اسے پردے سے اعتنا نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی گھر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے سنا تو اسی طرح کیا گیا اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ کام آئے گی تمہارے حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگی خاتون جنت تو میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے کئی طریقے حضرت فاطمہ تو زارا ان کو رد کرتی رہی پھر حضرت نے چار پائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے فرید آباد اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات کو اٹھا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی جیسے آپ کی آرزو تھی جیسے آپ کی خواہش تھی حسرت کو پورا کیا گیا اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لط کے جگر ہو نبی کی نور نظر ہو جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرم ملا ہو کیا کہنا اس کا حضور فرماتے جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمت گزارا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا سارے صحاب کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی جن کو نبی نے پالا ہو جن کو نبی نے سنبھالا ہو جن کو نبی نے کھلایا ہو نبی نے پلایا ہو نگار نبو کو تمہیں چوبیس گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو وہ کیسے کتر میں رہ سکتے تھے وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اہل بیت کے سارے خاندان پر صحابہ کرام پر نبی کے ماننے والوں پر ساری امت پہ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا صحابہ کرام کا خادم بنائے وہ آگ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي امي العاصمي وعلى آله واصحاب برة الكرام الهي سب بماروں کو شفاء عطا فرما یہ عبد الرحمان ہے ان کے مشیرہ کا کوئی رشتے دار نشتر اسپتال میں بے ہوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے اور بھی بے شمار کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ بھائی کاری امیر کی مشین میں دعا کرو تو قبول ہوتی ہے دعا کرو یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا اللہ اجڑوں کو بسا دے بچڑوں کو ملا دے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا سب کے روز رزت میں برکت عطا فرما یہ سرفراز خان صاحب بادل پور کے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے بچوں کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور سارے ساتھیوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے مسجد اور مدرسے کے خدمت گزاروں کے اللہ پاک جان مال کی حفاظت فرمائے اور روز رزت میں برکت عطا فرمائے یا اللہ آخری دم تک ہمیں ایمان اور اسلام کا قائم دائم رکھ اہل بیت کا خادم بنا صحابہ کرام کا غلام بنا ساری مشکلوں کو آسان فرما ہم سب کے حاجات کو پورا فرما ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں نیک اور نمازی بنا یا اللہ جھوٹ سے بچا یا اللہ فریب کاری سے بچا الہی تمام سارے پاکستان کو اپنا کرم اور فضل فرما علیم کو ساتھی فوت ہو گیا بے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کرم فرمائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے سبھی کے لیے دعا کر دو جتنے مرد اور قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے سب کی مقصد فرما دے ساری امت کی بخش فرما ساری مخلوق کو اپنا کرم اور فضل فرما ہمارے اساتذہ کی مقصد فرما ہمارے ماں باپ کی بخش فرما کسی ساتھی نے مدرسے کے لیے سو روپیہ دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی اللہ اس کی والدہ بیمار ہے اللہ پاک شفا کاملہ دے اللہ پاک اس کا دریا عظیم عطا فرمائے کوئی ساتھی ہے اس کا مامو کوئی پریشانی میں ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اطمینان اور سکون عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں سے فساد باہر نکال دے یا اللہ شریروں سے بچا فتنا پردازوں سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا حافظوں کے ٹولنے سے بچا یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو ایمان جان مال کی حفاظت فرما ساری دنیا کے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 به كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا